السلام علیکم welcome to lecture two of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students آج آپ کا پہلا لیکچر جہاں ایکچوئل میتھ پہ کام شروع ہو جائے گا وہ شروع ہو رہا ہے and I have some interesting news for you we are going to get started with Excel software in this lecture میں یہ کام دو طرح سے کرنے لگا ہوں سب سے پہلے کچھ میں سلائڈس آپ کو دکھاؤں گا ان سلائڈس میں کچھ ارتھمیٹک آپریشنس ہم دیکھیں گے ہم اسٹڈی کریں گے کون سے اسٹیپس ہیں اس کے بعد میں کورس آؤٹ لائن کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا کچھ آئیڈیاز دوں گا کہ آپ اس کورس کو کس طرح سے اچھی طرح سے مکمل کر سکتے ہیں اور اینڈ آف دس پارٹ میں آپ کو ایکچول ایکسرسائزز مائکروسافٹ ایکسل میں کرواؤں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اس قسم کا کام آسانی سے کیسے ہو سکتا ہے کچھ سلائڈس میں نے آپ کے لیے بنائی ہوئی ہیں کچھ میں آپ کو بریفلی بتاؤں گا کہ ماڈیولس کون سے ہیں اور پہلا ہمارا ماڈیول جسے ہم آج شروع کر رہے ہیں اس میں کون سے لیکچر آئیں گے اور کون سے ٹاپکس ہیں جو ماڈیول ون کور کر رہا ہے باقی ماڈیولس میں ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے لیکچروں میں ایکسپلین کروں گا اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر میں سمجھتا ہوں کہ بہت انٹرسٹنگ ہے اس لیے کہ مائکروسافٹ ایکسل سافٹ ویئر ہم استعمال کرنے لگے ہیں اور وہ سارے میتھ کے پرابلمس جو آپ کیلکولیٹرس کے ساتھ یا مینولی کرتے رہے ہیں آج آپ دیکھیں گے کہ مائکروسافٹ ایکسل میں یہ کس طرح سے کیے جا سکتے ہیں آپ کے لیے جو سلائڈس میں نے بنائی ہیں ان میں پہلا حصہ بریفلی کورس آؤٹ لائن کے بارے میں ہے تو آئیے ذرا پہلی سلائڈس پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آؤٹ لائن میں اور کون سی امپورٹنٹ باتیں ہیں اس کورس میں آٹھ ماڈیول ہیں module one two four mathematics پہ ہے اور ماڈیولس پانچ سے آٹھ اسٹیٹسٹکس پہ ہیں آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ماڈیول ون میں کون سے لیکچر ہوں گے لیکچر ون میں آلریڈی آپ کو ڈلیور کر چکا ہوں جس میں کورس اوور ویو دیا گیا تھا لیکچر ٹو اور اپ ٹو لیکچر سکس ان لیکچرس میں ایپلیکیشنز آف بیسک میتھمیٹکس سکھائی جائیں گی آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں آج کا لیکچر لیکچر ٹو اس میں ایک بریف کورس اوور ویو ہوگا اس کے بعد ارتھمیٹک آپریشنس اور یوزنگ مائکروسافٹ ایکسل آئیے نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں اس میں پانچ باتیں ہیں addition subtraction multiplication division and exponent آئیے ذرا اس پہ بات کریں اسٹوڈنٹس ارتھمیٹک میں بیسکلی تو چار آپریشنس ہوتے ہیں ایڈیشن یعنی جمع کرنا سبٹریکشن منفی کرنا ملٹیپلیکیشن ضرب دینا اور ڈویژن یعنی تقسیم کرنا اس کے علاوہ ایک اور آپریشن ہے جسے کہتے ہیں ایکسپونینسیشن یعنی کسی نمبر کی کسی اور نمبر کے ساتھ پاور نکالنا یہ سب آپریشن آپ اچھی طرح سے کر چکے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں جو بچے کلاس ٹو سے بھی بڑے آرام سے کر لیتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب یہ آپریشنس کر چکے ہیں مگر ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپریشن آپ نے کبھی مائکروسافٹ ایکسل میں نہیں کیے اور نہ کمپلیکس قسم کے آپریشنس جہاں پہ مختلف کمبینیشنس استعمال ہوں یہ بھی شاید آپ نے نہ کیے ہوں تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے مائکروسافٹ ایکسل کیسے شروع کرنا یہ سلائڈ آپ کو شو کر رہی ہے کہ جب آپ اپنے کمپیوٹر پہ مائکروسافٹ ایکسل کو سٹارٹ کریں گے اور سب سے پہلے سٹارٹ کو کلک کریں گے پھر پروگرامز پہ آئیں گے اور جب آپ کے سامنے پروگرامز کی لسٹ آ جائے گی تو اس میں آپ مائکروسافٹ ایکسل کے سمبل کو کلک کریں گے آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل اس کلک کے بعد فوراً کھل جائے گا اور اس سلائڈ پہ آپ کے سامنے مائکروسافٹ ایکسل کی مین ونڈو شو ہو رہی ہے یعنی اب آپ مائکروسافٹ ایکسل میں آ گئے ہیں اور مائکروسافٹ ایکسل آپ کے لیے ہر قسم کی کیلکولیشن کرنے کے لیے تیار ہے آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں اس سلائڈ پہ میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل تیار کی ہے کہ دو نمبرز کس طرح سے مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کر کے ایڈ کیے جا سکتے ہیں آئیے اس پہ تھوڑی سی بات کریں اسٹوڈینٹس مائکروسافٹ ایکسل کو جب آپ استعمال کریں گے اور کمپلیکس قسم کی کیلکولیشنس ہوں گی ایکسٹینسو قسم کے ٹیبل بنائے جائیں گے کئی روز ہوں گی کئی کالمس ہوں گے کالمس ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائی کیے جائیں گے بعض کالم دوسرے کالم سے مائنس کیے جائیں گے بعض جگہ پہ ایک کالم دوسرے کالم پہ ڈیوائڈ کیا جائے گا پھر کچھ کالمس کو ایڈ کر کے سب ٹوٹل نکالے جائیں گے پھر سب ٹوٹل ملا کے ٹوٹل بنائے جائیں گے تو یہ آپریشنس ہیں یہ چار آپریشن اسینشلی جو اس کام میں استعمال ہوں گے اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اسینشلی ان چار آپریشنس کے ساتھ آپ کا بزنس میں اکثر کام ہو جاتا ہے یعنی ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن اگر ہم آج کے لیکچر کے بعد اس قابل ہو گئے کہ ہم نے یہ چاروں آپریشن مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ کر لیے تو میں سمجھوں گا کہ ہماری ایک بڑی اچھی بنیاد اس کورس کے لیے بن جائے گی یہاں پہ ایک دو باتیں اور میں کرنا چاہوں گا پچھلے لیکچر میں میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ گھبرائیے مت مائکروسافٹ ایکسل کو ہوا نہیں بنانا یہ کوئی مشکل سافٹ ویئر نہیں ہے یہ بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہیں ایک اور بات کہ اگر آپ کے پاس اپنا کمپیوٹر ہے تو مجھے کافی امید ہے کہ شاید آپ آلریڈی مائکروسافٹ ایکسل استعمال کر چکے ہیں اگر آپ نے نہیں کیا تو گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو نیئرسٹ کمپیوٹر آپ کے لیے ایکسیسیبل ہے شاید والد صاحب کا ہے یا بھائی صاحب کا ہے تو اب موقع آ گیا کہ اس کمپیوٹر کو استعمال کیا جائے اس کمپیوٹر پہ جا کے اسٹارٹ سے شروع کیا جائے پھر پروگرامس پھر مائکروسافٹ ایکسل جب نظر آئے پروگرام لسٹ میں تو اس کو کلک کر دیا جائے تو within a few seconds Microsoft Excel آپ کے لیے کھل جائے گا اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے پچھلی دفعہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آدھ گھنٹے میں آپ یہ سیکھ جائیں گے تو اس دفعہ میں وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں اور آپ کو میں دو طرح سے ایکسل کا استعمال سکھانے لگا ہوں پہلے میں آپ کو کچھ سلائیڈس دکھاؤں گا جن میں پانچ ڈفرینٹ ٹائپس آف کیلکولیشنس کی گئی ہیں چار تو ارتھمیٹک آپریشنس اور ایک ایکسپننسیشن جب ہم ان سلائڈس کو دیکھ لیں گے اور بعد میں کچھ کورس آؤٹ لائن کے بارے میں بھی بات کر لیں گے تو پھر ہم ٹائم کے مطابق کچھ ایکسرسائز کریں گے تاکہ آپ لائیو دیکھ سکیں کہ مائکروسافٹ ایکسل کیسے استعمال ہوتا ہے تو آئیے اب اس سلائیڈ کو دیکھتے ہیں کہ پہلا آپریشن ایڈیشن کس طرح سے کیا جاتا ہے آپ کی سہولت کے لیے میں نے اس کے اسٹیپس یہاں لکھ دیے اگر ان کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے آپ نوٹ کریں کہ اسٹیپ ون ہے enter five in cell A fifteen آپ سوچ رہے ہوں گے ایک دم یہ اے ففٹین کہاں سے آ گیا تو اے ففٹین اصل میں سب سے پہلا پہلی رو جہاں پہ میں نے سمجھا کہ ہم یہ کیلکولیشنس کر سکتے ہیں وہ اے ففٹین رو تھی اس لیے میں نے وہاں A fifteen row number fifteen میں کالم اے کے انڈر پہلی ویلیو انٹر کی وچ از فائیو یہ اسٹیپ ون ہوا اب دوسرا اسٹیپ دیکھیں کہ enter ten in cell B fifteen یعنی آپ نے کیا کیا کہ اگلے کالم میں آپ چلے گئے اور وہاں آپ نے بی ففٹین انٹر کیا اب یہ سوال کہ میں کیسے چلا گیا تو آپ نے ماؤس کو موو کیا سیل اے ففٹین سے اور آپ سیل بی ففٹین میں چلے گئے اب دو ویلیوز جو ہم جمع کر رہے ہیں فائیو اینڈ ٹین ان کو ہم نے دو سیلس میں انٹر کر دیا اب ہمارا اگلا پرابلم یہ ہے کہ سیل سی ففٹین میں وہ فارمولا کیسے لکھا جائے جس سے یہ جواب نکلے کہ پانچ اور دس کو اگر جمع کریں تو جواب کیا نکلتا ہے آئیے میں پہلے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ فارمولے کیسے لکھے جاتے ہیں اسٹوڈینٹس فارمولا لکھنے کا بہت آسان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں ایکول سائن اس کے بعد جس نمبر کی آپ نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے اپنے ماؤس کو اس نمبر پہ لے جا کے کلک کرتے ہیں پھر پلس کا سائن لکھا جاتا اب یہ پلس کا سائن دو جگہ لکھا جا سکتا ہے ایک تو جس سیل میں آپ جواب چاہتے ہیں اس سیل میں آپ اس کو لکھیں یا اوپر ایک فارمولا بار بنی ہوئی ہے اپنے ماؤس کو وہاں لے جا کے فارمولا بار میں آپ پلس لکھ سکتے ہیں جب آپ لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پلس اگر آپ نے سیل میں لکھا تو فارمولا بار میں بھی آٹومیٹکلی نظر آنے لگا یا اگر آپ نے فارمولا بار میں لکھا تو اس سیل میں بھی نظر آنے لگا جب آپ نے پلس لکھ لیا تو اگلا سٹیپ یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ ماؤس کو لے جا کے کلک کیا جائے اور پھر جواب لینے کے لیے انٹر کی کو پریس کر دیا جائے آپ کے کی بورڈ پہ ایک انٹر کی کی ہے جس کو آپ پریس کریں گے جب آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کے سامنے سیل سی ففٹین میں جواب ففٹین آ جائے گا آئیے سلائڈ کو آپ دیکھتے ہیں اسٹیپ تھری اس میں لکھا ہوا ہے کہ right plus sign in cell C fifteen یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا اس کے بعد اگلا step place mouse on cell A fifteen یہ اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ جب آپ نے سیل اے ففٹین کو سلیکٹ کیا تو وہ ویلیو ڈائریکٹلی جو آپ نے وہاں لکھی ہوئی ہے وہ سلیکٹ ہو گئی پھر اسٹیپ سکس میں آپ نے پلس انٹر کیا اس کے بعد اسٹیپ سیون میں آپ سیل بی ففٹین پہ گئے اسے کلک کیا اس کو کلک کرنے سے یہ ہوا کہ آپ کے پاس وہ ویلیو جو سیل بی ففٹین میں ہے وہ بھی آ گئی اسٹیپ ایٹ میں آپ نے انٹر کی کو پریس کیا تو جب آپ اس کو پریس کر لیں گے تو ریزلٹ آپ کو سیل سی ففٹین میں نظر آنے لگے گا یا آپ دیکھیں سلائڈ پہ یہ شو کیا گیا ہے جہاں پہ ففٹین نظر آ رہا ہے وہاں پہ ایک ریکٹینگل بنی ہوئی ہے جو شو کر رہی ہے کہ اس کیلکولیشن کا آنسر ففٹین ہے اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے پہلی value five cell A fifteen میں ہے اس کو پک کیا پھر پلس انٹر کیا پھر اگلی ویلیو ٹین اس کو پک کیا پھر انٹر کیا ایک خاص بات جو میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایکول سائن بہت ضروری ہے اکثر بگنرس جو مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کرتے ہیں وہ یہ غلطی اکثر کرتے ہیں کہ جلدی میں وہ ایکول سائن لکھا نہیں اور ڈائریکٹلی وہاں پہ ایک ویلیو پک کی پھر پلس لکھا اور دوسری ویلیو پک کی تو وہاں پہ جو آپ وہ فائیو پلس ٹین نظر آنے لگا تو اس غلطی سے ذرا خبردار میں آپ کو کر رہا ہوں اس کو واچ کیجئے اور فارمولے ہمیشہ ایکول سائن سے شروع کریں تو اس چھوٹی سی اگزامپل سے آپ نے دیکھا کہ اگرچہ یہ نمبر آف اسٹیپس شروع میں تو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا لارج نمبر ہے لیکن ایکچولی یہ ہے نہیں یعنی ونس اگین ایک سیل میں ویلو انٹر کر رہے ہیں پھر دوسری ویلو جو ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ دوسرے سیل میں انٹر کر رہے ہیں پھر تیسرے سیل میں ہم چاہ رہے ہیں ریزلٹ تو اس سیل میں پہلے ایکول سائن لکھ رہے ہیں پھر پہلے سیل کو سلیکٹ کر رہے ہیں پھر پلس لکھ رہے ہیں پھر دوسرے سیل کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور پھر انٹر کر رہے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے تو یہ آپ کا پہلا تعارف مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ یعنی آپ نے بڑے آرام سے مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کر کے پہلی کیلکولیشن کر لی اب یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ایک ورک شیٹ بنا لی جس میں دو نمبر کوئی بھی دو نمبر ایڈ کیے جا سکتے ہیں یعنی مائکروسافٹ ایکسل کا ایک اور بینیفٹ فائدہ کہ آپ ان دو نمبروں کی بجائے اگر کوئی بھی اور نمبر لکھ دیں تو آپ کو نئے نمبروں کا جواب فوراً مل جائے گا یعنی فارمولہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں تو یہ ایک بڑی ہی یوزفل بات ہوئی کہ ہم نے ایک پہلی ورک شیٹ بنا لی جس میں دو نمبرس کو ہم جمع کر سکتے ہیں بیسک پرنسپل کم از کم ہم نے لرن کر لیا بیسک میتھڈ ہماری سمجھ میں آ گیا تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کہا ذرا اور انٹرسٹنگ تھوڑا سا کیوں نہ ہو کہ دو کی بجائے اگر چھ نمبر ایڈ کریں یہ میں نے چھ ویسے ہی کوئی یہ کوئی حتمی نمبر نہیں ہے یہ دس بھی ہو سکتے تھے چھ نمبر میں نے لیے تاکہ کم از کم آپ کو نظر آئے کہ ایک تھوڑا سا مشکل سوال جو زبانی شاید فوراً حل کرنے میں دشواری ہو اس کو مائیکروسافٹ ایکسل میں کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے اسٹیپس ملازہ کیجیے کہ آپ پہلا سیل یہاں پہ ہم نے رو 34 فور سلیکٹ کی چونکہ رو 34 فور میں میں نے سمجھا کہ جگہ خالی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں تو فائیو کو اے تھرٹی فور میں انٹر کیا گیا دس کو بی تھرٹی فور میں انٹر کیا گیا ففٹین کو سی تھرٹی فور ٹوینٹی کو ڈی تھرٹی فور تھرٹی کو ای تھرٹی فور اور فورٹی کو ایف تھرٹی فور میں انٹر کیا گیا یعنی آپ نے بیسک ویلیوز اس رو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ کو پانچ نظر آ رہی ہے پھر دس نظر آ رہی ہے پھر ففٹین پھر ٹوینٹی پھر تھرٹی پھر فورٹی آئیے اب اس سلائیڈ کو دیکھے بغیر زبانی میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ اس ورک شیٹ کو ہم نے کیسے بنانا سو so, آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جو دو نمبرس والی ورک شیٹ تھی چھ نمبرس والی ورک شیٹ اس کو سمجھ کے کیسے بنائی جا سکتی ہے تو یہاں بھی آپ کیا کر رہے ہیں کہ پہلا کالم جس رو میں آپ نے فیصلہ کیا یہاں پہ وہ رو تھرٹی فور تھی تو ہم نے پہلا کالم اے کالم بنتا ہے تو سیل کو اے تھرٹی فور ہم کہہ رہے ہیں اے تھرٹی فور میں ہم نے پہلی ویلیو انٹر کی پھر ہم اگلے کالم میں گئے بی کالم اس میں بی تھرٹی فور سیل بن رہا اس میں ہم نے اگلی ویلیو انٹر کی نیکسٹ کالم سی سیل ہوا سی تھرٹی فور اس میں تھرڈ ویلیو اگلا column D D thirty four میں ہم نے اگلی ویلیو ایڈ کی اس طرح E thirty four F thirty four تو یہ ہم نے کالم بائی کالم اگلے سیل میں جا کے آل دا سکس ویلوز چھ ڈفرینٹ سیلس میں ہم نے انٹر کر دی اب آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولا کیسے لکھا جائے گا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو میں نے دو نمبر کا تو بڑا میں نے آرام سے کر لیا تھا اس کو یہاں پہ کیسے اپلائی کیا جائے فارمولے کا جو بیسک پرنسپل میں نے آپ کو سکھایا کہ پہلے انٹر کیجئے ایکول تو یہاں پہ سیونتھ سیل میں ہم نے پہلے انٹر کیا ایکول پھر ماؤس کو موو کیا پہلے سیل پہ اے کالم میں لے کے گئے اے تھرٹی فور اس کو کلک کیا پھر ایک بات یہاں میں اور بتاؤں کہ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جس سیل میں آپ نے ایکول سائن لکھا ہوا ہے وہاں پہ آلریڈی تیاری موجود ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اگر ایکول سائن ٹائپ کر دیں تو وہ اس جگہ پہ ٹھیک طرح سے آ جاتا ہے تو آپ سمپلی پہلے سیل کو پک کر کے تو پلس انٹر کریں پھر نیکسٹ سیل کو پک کریں پھر پلس انٹر کریں پھر تیسرے کو پک کریں اور پلس انٹر کریں پھر چوتھے کو پک کریں اور پلس انٹر کریں پھر پانچویں کو پک کریں اور پلس انٹر کریں اور سکس نمبر کو جب آپ پک کر گئے تو اب صرف انٹر کرنا ہے یعنی انٹر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنا جو ارتھمیٹک آپریشن تھا اس کو مکمل کر لیا جب آپ انٹر کریں گے تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا آسان طریقہ ہے کس طرح سے ہم اتنی جلدی ہم یہ سیکھ گئے کہ ایک کمپلیکس ورک شیٹ چھ نمبرس کے ساتھ کیسے بنائی جا سکتی ہے اب چھ نمبروں کی تو ہم نے بڑے آسانی سے یہ ورک شیٹ بنا لی سپوزنگ کہ آپ کے پاس پندرہ نمبر تو ان کو آپ نے اسی طرح سے ایک ورک شیٹ بنانی ہے تو آپ کیسے بنائیں گے تو وہاں بھی ایگزیکٹلی exactly میتھڈالوجی یہی ہوگی کہ ایک رو آپ سلیکٹ کریں جہاں پہ آپ نے یہ نمبر جمع کرنے ہیں کالم اے میں آئیے لیٹر سے کہ یہ رو نمبر ففٹی ہے تو اے ففٹی سیل میں پہلی ویلو ایڈ کی بی ففٹی میں دوسری ویلو سی ففٹی میں تیسری ڈی ففٹی میں چوتھی اس طرح آپ چلتے جائیے کالم بائی کالم سارے 15 نمبرس کو ہر علیحدہ سیل میں انٹر کر دیں جب آپ نے یہ سیل پندرہ سیلس میں یہ ویلیوز انٹر کر لیں تو سکسٹینتھ سیل میں آپ ایکول سائن انٹر کریں جس کا مطلب ہے کہ جواب آپ چاہ رہے ہیں کہ سیل سکسٹین میں آ جائے پھر وہی آپریشن پہلے سیل پہ جا رہے ہیں کلک پھر پلس انٹر کیا پھر دوسرے سیل پہ جا رہے ہیں کلک پھر پلس انٹر کیا تو یہ ففٹین ٹائمس آپ سلیکشن کر رہے ہیں اور درمیان میں جب ایک سلیکشن ہو گئی تو پلس سائن ایڈ کرنا ہے صرف آخری سلیکشن یعنی ففٹینتھ کو جب آپ نے کلک کر لیا تو اس وقت انٹر کی کی دبانی ہے جب آپ انٹر کی کی دبائیں گے تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا اچھا اب یہی بات دیکھتے ہیں کہ اگر کالم میں کی جائے تو وہ کیسے ہوگا لیٹس سے کہ ایک کالم میں آپ دس ویلیوز جمع کرنا چاہتے ہیں تو کالم میں کیسے ایڈ ہوگا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پہلی رو آپ سلیکٹ کریں اور اگر آپ کالم اے میں وہ ایڈ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ لیٹ سے کہ رو ٹین ہم نے سلیکٹ کی تو اے ٹین آپ کا پہلا سیل ہے جس میں آپ پہلی ویلو انٹر کر رہے ہیں پھر آپ اے الیون میں جائیے اگلی رو میں اس میں دوسری ویلو انٹر کریں پھر اے ٹویلو میں آپ جائیے پھر A thirteen A fourteen A fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen تو یہ اے ٹین سے اے نائنٹین تک سیلز جو ہیں یہ دس سیل بنتے ہیں ان میں آپ نے دس ویلیوز ایڈ کر لیں اے ٹوینٹی میں اگر آپ جواب لینا چاہیں تو اب آپ کا آپریشن اسی طرح سے ہے کہ اے ٹوینٹی میں پہلے ایکول سائن پھر اوپر جائیے اے ٹین کو سلیکٹ کریں کلک کریں پھر پلس انٹر کریں پھر اے الیون پھر پلس پھر اے ٹویلو پھر پلس یہ کرتے جائیے جب تک کہ آخری ویلیو سلیکٹ نہیں ہو جاتی جب آخری ویلیو پہ پہنچیں تو اس کو کلک کر کے پھر انٹر کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں یہ میتھڈ آ گیا کہ ایک ورک شیٹ ہم بنا سکتے ہیں جس میں ہم ایڈیشن کر سکتے ہیں روز میں کریں یا کالمس میں کریں میتھڈ وہی ہے یعنی اتنا آسان کیا خیال آئیے اب اس سلائڈ کو دوبارہ دیکھتے ہیں اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ رو 34 میں پہلی ویلیو 5 انٹر کی گئی column B value 10 column C value 15 column D value 20 column E value 30 column F value 40 اوپر دیکھیے کالم فورٹی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فارمولا بار لکھا ہوا ہے اور فارمولا آپ یہ نوٹ کریں یہ جو ایف ایکس لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ کہ ایکول ٹو کا سائن بنا ہوا ہے اور آپ کا ایک فارمولا بن گیا A thirty four plus B thirty four plus C thirty four plus D thirty four plus E thirty four plus F thirty four تو یہ فارمولا آپ آپ نے لکھا نہیں آپ نے سمپلی سیلس کو سلیکٹ کیا اور مائکروسافٹ ایکسل نے وہاں سے ویلیو پک کر کے آپ کے لیے سیل نمبر خود لکھ دیا یعنی آپ کلک کر رہے ہیں اور مائکروسافٹ ایکسل یہ cell numbers A thirty four سے شروع کر کے ہر سیل کا وہ خود لکھ رہا ہے پلس آپ خود لکھ رہے ہیں اب آئیے رو تھرٹی فور کو دوبارہ دیکھیں کالم جی میں یہاں پہ ون ٹوینٹی آپ کو یہ آنسر نظر آ رہا ہے یہ ریکٹینگل آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو جب آپ انٹر کریں گے آفٹر کلکنگ فورٹی تو اس وقت آپ کو یہ جواب ون ٹوینٹی نظر آئے گا اس سے پہلے فارمولا نظر آئے گا یہ میں آپ کو ایکچولی کر کے بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے اب آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ میں ایک چھوٹا سا سبٹریکشن کا پرابلم ہے subtracting two numbers twenty five and fifteen تو ان کو لیٹ سی کہ یہ کیسے کرنا ہے لیٹ می ایکسپلین آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا سوال کہ پچیس میں سے پندرہ کو نکالنا ہے تو کیا جواب ہوگا تو یہاں ہنسی کی بات شاید کہ آپ سوچیں کہ سر اس کے لیے کیا ضرورت ہے اتنا آسان سوال پچیس میں سے پندرہ یہ تو چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ جواب دس ہے مسئلہ صرف چھوٹا سا ہے کہ ایکسل میں اس سوال کو حل کرنے کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میتھڈ کیا ہے وہ میتھڈ جو میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں ایڈیشن میں جو استعمال ہو رہا ہے وہی میتھڈ اسی ایگزامپل میں بھی استعمال ہوگا صرف ایک فرق ہے سوچیں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایڈیشن تھا اور یہ سبٹریکشن ہے تو آپ فوراً اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ سر وہ جو سائن وہاں پلس تھا ہم نے یہاں مائنس سائن انٹر کرنا تو ایکسلنٹ یہ تو بھائی آپ فوراً اس نتیجے پہ پہنچ گئے تو آئیے اس کو سمجھیں کہ اگر ہم پچیس میں سے ففٹین کو سبٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ایک ورک شیٹ بن جائے تو پہلے انٹر کیجیے پہلی ویلیو سلیکٹ کریں ایک رو اس میں آپ ویلیو انٹر کریں پھر اگلے کالم میں جائیں اس میں دوسری ویلیو انٹر کریں پھر تیسرے کالم میں جائیے اس میں آپ جواب جا رہے ہیں اب جواب لینے کے لیے جو فارمولا میں نے آپ کو بتایا کہ فارمولے میں پہلا حصہ کہ ایکول سائن تو انٹر کیجیے اکول اب کیا کرنا اب کافی ہم ایکسرسائز کر چکے ہیں سوچئے کیا اب میں کیا کروں گا اب ہم پہلے ویلو کو پک کریں گے ماؤس کو اس کے اوپر لے جا کے کلک کیا اب مائنس کا سوال ہے تو مائنس انٹر کریں اگلی ویلیو پہ جا کے اس کو کلک کریں اور انٹر کریں جب آپ انٹر کریں گے تو جواب دس آپ کے سامنے آ جائے گا اب شاید آپ سوچ رہے ہو کہ سر یہ تو بڑا ایزی سا سوال ہے مشکل سوال ہونا چاہیے تو لیں اگر اس کو تھوڑا سا مشکل کیا جائے مشکل کیسے کیا جائے کہ اگر آپ اپنی کلاس میں ٹافیاں بانٹ رہے ہیں اور آپ نے بغیر کسی حساب کے پچیس لوگ ہیں ان کو مختلف ٹافیوں کی تعداد دی اور حساب رکھنا ہے کہ یہ ساری ٹافیاں بانٹ کے تو بعد میں کیا بچا تو سوال کیا ہوا کہ پہلے ٹوٹل ٹافیاں میں دو سو ٹافی لے کے کلاس میں جا رہا ہوں پہلے اسٹوڈنٹ کو دس دوسرے کو پانچ تیسرے کو تین چوتھے کو چھ اب ویسے ہی ہاتھ ڈال کے بغیر گنے وہ بانٹ رہے ہیں تو اب یہ سوال یہ ہو گیا کہ پہلے کالم میں جو ٹوٹل ہے اس کو ایڈ کر رہے ہیں اس کو انٹر کر رہے ہیں پھر جس ویلیو سے سبٹریکٹ کرنا ہے اگلی اگلے کالم میں وہ ویلیو انٹر کیجیے پھر اگلے کالم میں اگلی ویلیو انٹر کیجیے اس طرح سے جتنے مرضی اسٹوڈنٹس کا حساب آپ کالم بائی کالم انٹر کرتے جائیے آخری کالم جب آپ انٹری کر لیں تو اس سے اگلے کالم میں اکول سائن لکھیں پھر پہلی ویلو جو آپ کا ٹوٹل ہے اس کو سلیکٹ کریں پھر مائنس اگلا سیل ویلو سلیکٹ کریں پھر مائنس پھر ویلو سلیکٹ کریں تو یہ اس طرح سے آپ جتنے مرضی اسٹوڈینٹس کا حساب بڑے آرام کے ساتھ اس ورک شیٹ میں کر سکیں گے آخری سیل پہ پہنچ کے آپ اس کو سمپلی انٹر کی کو دبائیے تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ اسٹوڈینٹس بڑے ہی آسان طریقے سے ہم نے ملٹیپلیکیشن اور سبٹریکشن کے کئی اگزامپلس ہم نے کچھ زبانی کچھ ان ورک شیٹس میں دیکھے حل کیے تو آئیے اب باقی جو آپریشنس ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں کیا ہے اس سلائیڈ میں دو نمبرس کو ملٹی پلائی کیا جا رہا ہے twenty five multiplied by fifteen اگر آپ ویسے جواب نکالیں تو یہ تھری سیونٹی فائیو ہوتا ہے یہاں بھی یہ اسٹیپس تو میں نے آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں لیکن بڑا آسان ہے اتنی بار ہم یہ کر چکے ہیں کہ پہلے کالم میں آپ ویلیو انٹر کریں ٹوینٹی فائیو نیکسٹ سیل میں اگلے کالم میں ففٹین تھرڈ کالم میں پہلے آپ انٹر کیجئے فارمولا لکھنے لگے ہیں پھر آپ ٹوینٹی فائیو کو سلیکٹ کریں یہاں پہ اب ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو ملٹیپلیکیشن کا ایک سائن ہے یہ اسٹار کی شکل میں ہوتا ہے مائکروسافٹ ایکسل میں یہ آپ دیکھیے ادھر رو ففٹی فائیو میں آپ کو نظر آئے گا اسٹیپ فائیو میں لکھا ہوا ہے type star in cell C fifty تو آپ نے ٹوینٹی فائیو کو پک کر کے اس کے بعد یہ اسٹار ٹائپ کرنا ہے پھر اگلی ویلیو کو پک کیجیے اور پھر انٹر تو آئیے اس کو ذرا ریویو کریں کہ ملٹیپلیکیشن کیسے کرنی ہے ملٹیپلیکیشن بھی بہت آسان یعنی جتنے بھی سوال ہیں یہ مائکروسافٹ ایکسل آپ شاید اب یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے یہ تو میں ایسے ہی سمجھ رہا تھا اتنا مشکل ہے سو سمپل اور یہاں پہ ایک پتے کی بات بتاؤں کہ جب کسی کام کے بارے میں پتا نہیں ہوتا تو بڑا مشکل لگتا ہے لیکن جب وہ آ جائے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی آسان تھا یعنی جس کو وہ جواب آتا ہے اس کے لیے بہت آسان جس کو نہیں آتا اس کے لیے بڑا مشکل تو اس ریفرنس سے آپ سب کے لیے مشورہ کہ مائکروسافٹ ایکسل کو اگر آپ فوراً قابو کر لیں گے تو بڑا آسان اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ عمل نہ کیا اور ان کو استعمال نہ کیا تو بڑا مشکل کام پھر تو ہو جائے گا اور یہ کورس بجائے آسان ہونے کے پھر مشکل ہوتا جائے گا تو مجھے بہت امید ہے کہ یہ باتیں جو میں پتے کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے آئیے اب اس ملٹیپلیکیشن کی اگزامپل کو ذرا ریویو کریں کہ جو فارمولا ہم نے لکھا پروسیجر جو استعمال کیا کہ پہلے فرسٹ کالم میں پہلی ویلیو کو انٹر کیا پھر دوسرے کالم میں گئے دوسرے سیل میں اس میں دوسری ویلیو کو انٹر کیا پھر تیسرے کالم میں گئے تھرڈ سیل جس میں جواب لے رہے ہیں تو اس دفعہ یہ ملٹیپلیکیشن کا سوال ہے سو اٹ مینس کہ اب وہ پلس یا مائنس کا سمبل نہیں ہے اب یہ ملٹیپلیکیشن کا وہاں پہ سمبل استعمال ہونا ہے سو لیٹ سی کہ یہ فارمولا کیسے لکھا جائے گا پہلے انٹر تھرڈ سیل میں آپ اس کو اکول سائن کو انٹر کر رہے ہیں پھر پہلا سیل سلیکٹ کر رہے ہیں پھر دوسرا سیل سلیکٹ کرنے سے پہلے ملٹیپلیکیشن کو انٹر کر رہے ہیں ملٹیپلیکیشن کا سائن جو سٹار کی شکل میں پھر دوسرے سیل کو آپ نے سلیکٹ کیا پھر آپ نے انٹر کی دبائی تو جواب 375 سیونٹی آپ کے سامنے آ گیا اب یہاں پہ دوبارہ ایک اچھی بات کہ ملٹیپلیکیشن بعد میں پتا لگا کہ ٹوینٹی فائیو انٹو ففٹین نہیں یہ thirty five into seventy five تھی تو اب سوچیں ذرا کہ اس ملٹیپلیکیشن کے لیے ہمیں کوئی نئی ورک شیٹ بنانے کی ضرورت نہیں یعنی یہ دو ویلیوز صرف اگر انٹر کر دیں تو کریک جواب تیسرے سیل میں ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ ہے کمال ورک شیٹس کے استعمال کا کہ ایک دفعہ جب آپ نے فارمولا لکھ لیا ورک شیٹ بنا لی جواب بڑے آرام سے آپ کے سامنے آ گیا تو آئیے آپ دیکھیں چوتھا آپریشن اور سلائیڈ کی طرف چلیں کہ یہ آپریشن کیسے ہوگا چوتھا آپریشن ہے ڈویژن یہاں میں نے ایک ایگزامپل لی بڑی آسان سی ایگزامپل کہ ٹو فورٹی کو ففٹین پہ ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سلائیڈ کو دیکھنے کی بجائے زبانی کیوں نہ بات کی جائے تو آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں ٹو فورٹی کو ڈیوائڈ کرنا ہے دو نمبرس ہیں تو کوئی بھی اگر نمبر ہوتا تو کیسے ہم اس کو اس ورک شیٹ کو بناتے ہیں یہ ڈوین کا سوال ہے یعنی آپ سمبل مختلف ہے اور ڈوین کا سمبل سلیش استعمال کیا جاتا ہے یعنی سلیش سلیش کیا کہ ایسے ترچھا لیٹر سلیش بڑا آسان اب تین آپریشن آپ کر چکے ہیں تین ورک شیٹیں کئی ورک شیٹیں انفیکٹ بنا چکے ہیں تو میرا خیال ہے اب تو فر فر آپ کو یہ یاد ہو چکا ہوگا بڑا آسان کام تو آئیے وہ پچھلا جو ہمارا نالج ہے اس کو استعمال کریں دو ویلیوز ہیں ایک پہ دوسرے کو ڈیوائڈ کرنا ہے پہلی ویلیو جس پہ آپ ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو پہلے لکھیں اس کو پہلے سیل میں انٹر کریں لکھ لیں پھر دوسری ویلیو دوسرے سیل میں انٹر کیجیے اب تیسرے سیل میں جواب ہمیں چاہیے تو وہاں پہ پھر فارمولا لکھنے کا وہی طریقہ ایکول سائن سب سے پہلے لکھنا ہے ایکول کے بعد ماؤس کو پہلے سیل پہ لے کے جانا ہے کلک ویلو سلیکٹ ہو گئی اب آپ نے ڈویژن کا جو سمبل ہے سلیش اس کو انٹر کرنا یہ آپ نے انٹر کیا پھر اگلے سیل پہ گئے اس کو سلیکٹ کیا اور پھر انٹر کی کی دبائی تو جواب تیسرے سیل میں آپ کے سامنے آ گیا آئیے اب ایکچوئل فگر سلائڈس پہ دیکھتے ہیں کہ جواب کیسے اور کہاں پہ نکلا ہے تاکہ ذرا آپ کا ریفرنس بہتر ہو جائے دیکھیے رو سیونٹی فائیو میں یہ آپریشن کیا گیا تو اس میں سب سے پہلے ٹو فورٹی کا نمبر یہاں پہ انٹر کیا گیا ہے پھر اگلے سیل میں یعنی کالم بی میں ففٹین کا نمبر انٹر کیا گیا پھر تیسرے کالم سی میں ایکول سائن لکھا گیا تھا یہ اوپر آپ دیکھیں فارمولا آپ کو نظر آ رہا ہے ایف ایکس کی رائٹ سائڈ کی طرف فارمولا بار میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایکول سائن ہے پھر اے سیون فائیو یعنی اے سیونٹی فائیو پھر آپ نے انٹر کیا یہ سلیش سلیش ڈوین کا سائن ہے اور پھر جب آپ نے اگلا سیل سلیکٹ کیا بی سیونٹی فائیو تو اوپر بی سیونٹی فائیو لکھا گیا اور جب آپ انٹر کر رہے ہیں تو جواب سکسٹین آپ کے سامنے آ گیا تھوڑی سی بات اس پہ بھی ڈومین بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ملٹیپلیکیشن یا سبٹریکشن یا ایڈیشن یہاں پہ آپ نوٹ کریں کچھ باتیں میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف سمبل کا فرق ہے ورنہ پوری میتھڈالوجی فارمولا لکھنے کی وہی ہے کتنا آسان ہے یہ ایڈیشن کر رہے ہیں تو ایڈیشن کا سائن صرف یاد رکھنا سبٹریکشن کر رہے ہیں تو سبٹریکشن کا سائن یاد رکھنا مائنس ہے ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں تو صرف وہ سائن یاد رکھنا ہے کہ وہ سٹار ہے اور جب ڈویژن کر رہے ہیں تو صرف سلیش والا سمبل وہ یاد رکھنا تو ورنہ وہی equal sign select the cell پھر سمبل پھر سلیکٹ دا نیکسٹ سیل پھر سمبل جتنے مرضی سیلس ہوں آخری سیل میں جا کے اس کو جب سلیکٹ کرنا ہے تو پھر انٹر کی کی دبانی ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنے آرام سے ہم نے یہ چار آپریشنس ماسٹر کر لیے یعنی حیرانی کی بات کہ ہم نے پچھلے کچھ منٹ میں مائکروسافٹ ایکسل کے چار فنڈامنٹل آپریشنس ماسٹر کر لیے ہیں یہ تو کمال ہو گیا اچھا یہاں ایک بات اور آپ کے نالج کے لیے کہ کمپیوٹر بھی صرف چار آپریشن کرتا ہے کمپیوٹرس صرف چار آپریشنس کے ساتھ یہ جو اتنا کام کر رہے ہیں اتنے کمپلیکیٹڈ کیلکولیشنیں اتنے فینٹیسٹک پرابلمس ساری دنیا کمپیوٹروں کے استعمال میں لگی ہوئی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف چار آپریشنس ہیں جو ہر جگہ کام آ رہے ہیں صرف فرق کیا پڑتا ہے کہ آپریشنس کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں کمبینیشنس کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں کہاں پہ کس کو استعمال کرنا ہے وہ بدل جاتا ہے تو آپ نے یہ پچھلی چار سلائڈوں کو سمجھ کے چار بیسک آپریشنس مکمل کر لیے اب ایک امپورٹنٹ آپریشن رہ گیا کہ پاور ایک نمبر کی کیسے نکالتے ہیں تو آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے آپ کے لیے بڑی سمپل سی اگزامپل سلیکٹ کی ہے اور بہت سے اسکول میں بچے جو پہاڑے یاد کرتے ہیں کہ سولہ کا پہاڑا کہ سولہ انٹو سولہ کیا ہے یعنی سولہ raise to the power two اگر آپ پوچھیں کسی عام اسٹوڈنٹ سے کہ بھائی سولہ انٹو سولہ کا کیا جواب ہے تو جنہوں نے پہاڑے یاد کیے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے ٹو ففٹی سکس تو آئیے یہ پاڑا دیکھیں کہ یہ مائکروسافٹ ایکسل کیسے اس کو حل کر رہا ہے یہاں پہ رو ایٹی فائیو سلیکٹ ہوئی اس میں ہم نے کالم اے میں سکسٹین کو انٹر کیا کالم بی میں ٹو کو انٹر کیا یعنی six raise to the power two ہم کرنا چاہتے ہیں تو پہلی ویلیو سولہ کو کالم اے میں لکھا ہے اور جو پاور ہے ٹو اس کو بی میں لکھا ہے پھر سی کالم میں ہم سیل سی ایٹی فائیو میں جواب چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ پہلے ہم نے ایکول سائن لکھا پھر پہلی ویلیو سلیکٹ کی سکسٹین پھر اس کا جو سمبل ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسٹیپ فائیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک ہیٹ سا بنا ہوا ہے ہیٹ ٹوپی کہہ لیں یا ہیٹ یہ ٹائپ یہ پاور کا سمبل ہے in cell C eighty five اور فارمولا بار تو اس سمبل کو آپ انٹر کریں گے پھر سیل بی ایٹی فائیو میں ویلیو ٹو سلیکٹ کی اور انٹر دبایا تو آپ کے سامنے sixteen raise to the power two کا جواب ٹو ففٹی سکس آ گیا آئیے تھوڑی سی بات اس پہ کریں فرق کیا ہے چار آپریشن جو ہم نے کیے پچھلے آپریشنس اور ان آپریشنس میں فرق کیا ہے آپ سوچیں ذرا کہ اگر عام حالات میں اگر آپ زبانی یا کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں تو سولہ ضرب سولہ کوئی کہتا ہے سولہ raise to the power two بتاؤ کیا ہے تو آپ کو وہ پہاڑا یاد آ جاتا کہ سولہ کا پہاڑا سولہ تک کیا ہوا ہے سولہ ریز ٹو ٹو کا مطلب ہے سولہ ضرب سولہ یا پہاڑا اگر یاد نہیں تو زبانی ضرب دے رہے ہیں سولہ کو چھ سے ضرب دیا نائنٹی سکس سولہ جمع نو ٹوینٹی فائیو بتائے بغیر خاموشی سے ضرب دے لی پہاڑا یاد نہیں ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں تو یہ تو تھا زبانی پہاڑا بھی نہیں آتا جلدی سے ضرب دے کے میں نے جواب نکال لیا اب مائکروسافٹ ایکسل میں یہ کیسے جواب نکلے گا تو بہت آسان اور پھر وہی بات کہ وہی فارمولا جو آپ نے پہلے استعمال کیا یعنی ایکول سائن پہلی ویلیو کو سلیکٹ کریں پھر پاور کا سمبل ہیٹ اس کو سلیکٹ کریں انٹر کریں پھر اگلا سیل سلیکٹ کریں اور پھر انٹر کی کو دبائیں تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں بھی جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی نمبر اب یہاں پہ ایڈ کر کے بغیر ورک شیٹ کو تبدیل کیے اس قسم کی کیلکولیشنس بڑے آرام سے کر سکتا ہوں مثلا 375 seventy five raise to the power two اسی ورک شیٹ میں اب میں سولہ کی بجائے 375 سیونٹی فائیو اگر انٹر کر دوں تو فوراً جواب میرے سامنے آ جائے گا two thousand five hundred raise to the power eight تو پہلے سیل میں ٹو تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ دوسرے سیل میں ایٹ آپ سوچیں ذرا زبانی یہ سوال حل ہو سکتا تھا اور مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کر رہے ہیں تو سیکنڈس میں جواب سامنے آ رہا اسٹوڈینٹس پانچ ارتھمیٹک آپریشنس ہم نے کیے موسٹ ایلیمنٹری دو سال کا بچہ بھی کر لیتا ہے لیکن مائکروسافٹ ایکسل میں نہیں اور اکثر لوگ یہ آپریشنس مائکروسافٹ ایکسل میں نہیں کر سکتے تو آپ نے آج کمال کر دیا کہ اس لیکچر میں پانچ آپریشنس آپ نے سیکھ لیے فارمولے بھی آپ کو آ گئے مکمل نسخے آپ کے سامنے آ گئے کہ یہ تو بہت آسان ہے پتہ لگا کہ کچھ بھی نہیں ہے سو سمپل تو یہ ہماری آج کی ایک اچیومنٹ ہوئی اس کو میں شارٹ سا ریویو کرنا چاہوں گا کہ مائکروسافٹ ایکسل میں جب آپ آ جائیں تو جو بھی آپریشن آپ نے کرنا ہو اس کو آپ کریں رو سلیکٹ کریں اگر کالم میں انٹریز کرنی ہے کالم میں کیلکولیشنس ہیں کالم کو سلیکٹ کریں جہاں پہ آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ اس رو کو یا کالم کو سلیکٹ کریں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے جب آپ رو سلیکٹ کر لیں اگر آپ رو میں کام کرنا چاہتے ہیں جتنے بھی نمبر آپ نے ایڈ کرنے ہیں cell by cell starting from the first column جو ضروری نہیں کہ کالم اے ہو جہاں مرضی آپ کسی کالم کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں وہاں سے شروع کریں نمبر ایڈ کرتے جائیے جب آپ نمبر ایڈ کر لیں تو آخری سیل میں فارمولا لکھیں ایکول سائن سے شروع کریں پھر پہلے سیل کو سلیکٹ کریں اگر ایڈیشن ہے تو پلس سائن اگر سبٹریکشن ہے تو مائنس اگر ملٹیپلیکیشن ہے تو اسٹار کا سمبل جو ملٹیپلیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر ڈویژن ہے تو سلیش کا سمبل اگر ایکسپوننٹ استعمال کرنا ہے تو ہیٹ کا سمبل پھر آگے چلتے جائیے سیل بائی سیل اور سمبل ایڈ کرتے جائیں آخری سیل پہ پہنچ کے تو انٹر کرنا ہے انٹر کی دبانی ہے تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا ریمبر ایک بات جو میں نے نہیں بتائی کہ ہر ورک شیٹ کو سیو کریں یہ اگلے لیکچرس میں ہم ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے آج میں نے اتنا وری نہیں کیا کہ آپ کو میں ایکچوئل کمپیوٹر کے استعمال سے اینگل کے اینگل سے مائکروسافٹ ایکسل ایکسپلین کروں آج میرا ایمفسس میتھڈ پہ تھا اگلے لیکچرس میں انشاءاللہ ہم ان ایسپیکٹس پہ بھی بات کریں گے اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر بڑا دلچسپ رہا اور بڑا پروڈکٹیو رہا ہم نے پانچ ارتھمیٹک آپریشنس سیکھ لیے مائکروسافٹ ایکسل کا استعمال ہم نے سیکھ لیا اگلے لیکچر میں میں آپ کو لائیو مائکروسافٹ ایکسل کا استعمال سکھاؤں گا اور یہی ایکسرسائزز یہی ٹیکنیکس جو آج ہم نے سیکھی ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ یہ لیکچر انجوائے کر رہے ہوں گے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ نے فوراً مائکروسافٹ ایکسل کو جا کے سیکھنا ہے تب تب کے لیے اجازت السلام علیکم خدا حافظ